اس جہاد پر قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں چار سو چوراسی سے زائد آیتیں میرے ذمے ہیں پاکستان کا کوئی شخص بہاول پور میں آئے میں قرآن پاک میں سے چھانٹ کے دے دوں گا اللہ پاک اس قرآن میں چار سو چوراسی سے زائد آیات میں لڑنے کا مرنے کا مارنے کا اسلحہ رکھنے کا اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر کرتا ہے جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے جہاد کے معنی بیان کرتا ہے مجاہد کے گھوڑوں کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اسلحے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی تلوار کو بیان کرتا ہے مجاہد کی بھوک کو بیان کرتا ہے مجاہد کی پیاس کو بیان کرتا ہے مجاہد کے زخم کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کے مجاہد کی نماز کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اجر کو بیان کرتا ہے مجاہد پر ہونے والی بارش کو بیان کرتا ہے مجاہد پر آنے والی نیند کو بیان کرتا ہے مجاہد کے لیے اترنے والے پانی کو بیان کرتا ہے مجاہد کی صفوں کو بیان کرتا ہے مجاہد کی لڑائی کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اترنے والے فرشتوں کو بیان کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے مجاہد دنیا تیری مخالفت کرتی رہے پر وابت کرنا میں اللہ تو اس سے پیار کرتا ہوں میں اللہ تو اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ خود بھی لڑائی کرتا ہے کتاب اور جہاد کو برا کہنے والوں تم رب کو گالی دیتے ہو پھر قرآن اعلان کرتا ہے نبی بھی لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم نبیوں کو گالی دیتے ہو پھر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کے ولی بھی لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم اولیاء کو گالی دیتے ہو جہاد اعلان کرتا ہے صحابہ لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم صحابہ کو گالی دے رہے ہو اور قرآن اعلان کرتا ہے رب کے فرشتے لڑتے ہیں اور جہاد کو گالی دینے والوں تم فرشتوں کو گالی دے رہے ہو اثر حاضر کے مفکروں مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو آؤ میدان میں میں چھوٹا سا طالب علم بھی آؤں گا تم بھی بھی قرآن قرآن لاؤ میں لاؤں گا تم جہاد کے خلاف بات کرو میں جہاد ثابت کروں گا اگر میں جہاد ثابت نہ کر سکا میری سزا پھانسی ہے پاکستان کی کسی چوک پہ مجھے پھانسی دے دینا لیکن اگر تم جہاد کو ثابت نہ کر اگر تم جہاد کی مخالفت ثابت نہ کر سکے شرم کرو تمہارا نبی لڑتا رہا اور تم جہاد کو گالی دیتے ہو تمہیں اپنی شکل پر نظر ثانی کرنی چاہیے